اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی سات سو اونٹنیاں ملے گی کہ ان سب کی نکیل پڑی ہوئی ہوگی حضرت عبداللہ بن سامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ان کو سالانہ وظیفہ ملا ان کے ساتھ ان کی ایک بادی تھی وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے لگ گئی اور ان میں وہ مال خرچ کرنے لگ گئی اس کے پاس سات درم بچ گئے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ ان کے پیسے بنوا لو میں نے اسے عرض کیا کہ اگر آپ ان سات درموں کو آئندہ پیش آنے والی ضرورت کے لیے یا اپنے کسی آنے والے مہمان کے لیے رکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے خلیل یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کہ جو سونا یا چاندی کسی تھیلے وغیرہ میں باندھ کر رکھ لیا جائے گا تو اپنے مالک کے لیے انگارہ ہوگا جب تک کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے امام احمد اور تبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ جو سونے چاندی کو باندھ کر رکھے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو قیامت کے دن یہ سونا چاندی آگ کا انگارہ بن جائے گا جس سے اسے داغا جائے گا یہ الفاظ تبرانی کے ہیں حضرت قیس بن صلی اللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کی شکایت کی اور یہ کہا کہ اپنا مال فضول خرچ کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کھجوروں میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اس کو اللہ کے راستے میں اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہوں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور تین مرتبہ فرمایا تم خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خرچ کریں گے اس کے بعد جب میں اللہ کے راستے میں نکلا تو میرے پاس سواری کا اونٹ بھی تھا اور آج تو میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان بھائیوں سے بھی زیادہ مال دے رکھا ہے حضرت معاد جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے کیونکہ اسے ہر کلمہ کے بدلے ستر ہزار نیکیاں ملے گی اور ان میں سے ہر نیکی دس گنا ہوگی اور اس کے علاوہ مزید بھی اللہ کے ہاں اسے ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اور خرچے کا کیا ثواب ہوگا آپ نے فرمایا خرچ کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خرچ کا ثواب تو ساس سو گنا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری سمجھ تو تھوڑی ہے یہ ثواب تو اس وقت ملتا ہے جب آدمی خود اپنے گھر ٹھہرا ہوا ہو اور غزوے میں نہ گیا ہو اور دوسروں پر خرچ کیا ہو جب آدمی خود غزوے میں جا کر خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن تک بندوں کا علم نہیں پہنچ سکتا اور نہ بندے ان کا وصف بیان کر سکتے ہیں یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہتی ہے حضرت علی حضرت ابو دردہ حضرت ابو حریرا حضرت ابو امامہ حضرت ابن عمر بن عاص حضرت جابر اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ بھیج دے اور خود اپنے گھر ٹھہرا رہے تو اسے ہر درم کے بدلے سات سو درم کا ثواب ملے گا اور جو خود اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جائے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو اس کو ہر درم کے بدلے سات لاکھ درم کا ثواب ملے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء ترجمہ اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے اور صفحہ پانچ سو انتیس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عباس حضرت صاعت بن عبادہ حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ مجمعین نے کتنا کتنا خرچ کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے خرچ کرنے کے باب میں یہ قصے اور تفصیل سے آئیں گے اللہ کے راستے میں اخلاصی نیت کے ساتھ نکلنا حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ عجر نہ ملے گا لوگوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا اور اس آدمی سے کہا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو شاید تم اپنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں سکے ہو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ وہ دنیا کا کچھ سامان حاصل کرنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا لوگوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا اور اس آدمی سے کہا جاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو چنانچہ اس نے تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ میں اس نیت سے جانا چاہتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ ایک آدمی غزوے میں شریک ہو کر ثواب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں میں شہرت بھی تو اسے کیا ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا اس آدمی نے اپنا سوال تین مرتبہ دہرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ اسے یہی جواب دیتے رہے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو حضرت عاصم بن عمر بن قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ایک پردیسی آدمی رہتا تھا اسے کوئی جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے لوگ اسے قزمان کہتے تھے جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ تو دوزخ والوں میں سے ہے جنگ عہد کے دن اس نے خوب زور شور سے لڑائی کی اور اس نے اکیلے ہی ساتھ آٹھ مشرکوں کو قتل کر ڈالا وہ بڑا جنگجو اور بہادر مرد تھا آخر وہ زخموں سے نڈال ہو گیا تو اسے بنو ظفر کے محلے میں اٹھا کر لایا گیا تو وہ اس سے مسلمان اسے کہنے لگے اے قزمان آج تو تم بڑی بہادری سے لڑے ہو تمہیں خوشخبری ہو اس نے کہا مجھے کس چیز کی خوشخبری ہو اللہ کی قسم میں نے تو صرف اپنی قوم کی ناموری کے لیے یہ لڑائی لڑی ہے اگر میرا مقصد یہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا چنانچہ جب اس کی زخموں کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اس سے خودکشی کر لی حضرت ابو ابیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسا آدمی بتاؤ جو جنت میں تو جائے گا لیکن اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی جب لوگ اس کے بارے میں لاعلمی کا ادار کرتے تو ان سے پوچھتے کہ وہ کون ہے تو وہ فرماتے کہ وہ بنو عبد الرشع کے اسیرم ہیں جن کا نام عامر بن ثابت بن وقش ہے حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمود بن لبیس سے پوچھا کہ حضرت السلم کا کیا قصہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی قوم ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتی تھی لیکن یہ ہمیشہ انکار کر دیتے تھے جنگ کے دن ایک دم ان کے دل میں اسلام لانے کا خیال پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے اور اپنی تلوار لے کر چل پڑے اور ایک کنارے سے مجمع میں جا کر لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ زخموں سے نڈال ہو کر گر پڑے لڑائی کے بعد قبیلہ بنو عبدالعشال کے لوگ میدان جنگ میں شہید ہونے والے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگے تو ان کی نگاہ حضرت اسیرم پر پڑی تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم یہ تو اسیرم ہیں یہاں کیسے آ گئے ہم تو ان کو مدینہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور یہ تو ہمیشہ اسلام کی اس بات کا انکار کیا کرتے تھے تو لوگوں نے حضرت اسیرم سے پوچھا امر آپ یہاں کیسے آئے اپنی قوم کے ہمدردی میں یا اسلام کے شوق میں انہوں نے کہا نہیں اسلام کے شوق میں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا پھر میں اپنی تلوار پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا اور میں نے لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ میں اتنا زخمی ہو گیا اتنا کہنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کے ہاتھوں میں حضرت عسیرم کا انتقال ہو گیا ان لوگوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سارا واقعہ ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت والوں میں سے ہیں لہذا انہیں اسلام لانے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن اکیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمان جاہلیت میں سود پر قرضہ دیا ہوا تھا وہ اسلام لانے کے لیے تیار تو ہو گئے تھے لیکن سود کا مال اصول کرنے سے پہلے مسلمان ہونا نہیں چاہتے تھے غزو وحد کے دن وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میرے چچازاد بھائی کہاں ہیں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس وقت عہد میں ہیں انہوں نے کہا عہد میں وہ زیرہ پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر اپنے ججزاد بھائیوں کی طرف چل پڑے جب مسلمانوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا اے عمر ہم سے پرے رہو انہوں نے کہا میں تو ایمان لا چکا ہوں اس کے بعد انہوں نے کافروں سے خوب زور شور سے جنگ کی یہاں تک کہ زخمی ہو گئے پھر ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر والوں کے پاس پہنچایا گیا وہاں ان کے پاس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ان کی بہن سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ غزو احد میں اپنی قوم کی حمایت میں شریک ہوئے تھے یا اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصے میں آ کر غزو احد میں شریک ہوا تھا اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور یہ جنت میں داخل ہو گئے حالانکہ ان کو اللہ کے لیے ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا حضرت شداد بن ہاتھ فرماتے کہ ایک دیہاتی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ پر ایمان لایا اور آپ کی پوری طرح اتباع کی چنانچہ اس نے کہا کہ میں بھی ہجرت کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا جب غزوی خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا تو آپ نے وہ صحابہ میں تقسیم فرما دیا آپ نے اس مال غنیمت میں سے اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دے دیا وہ اس وقت اپنے ساتھیوں کے جانور چلانے گیا ہوا تھا جب وہ واپس آیا تو ساتھیوں نے اس کا حصہ دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے ساتھیوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دیا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا میں نے اس مال لینے کے لیے تو آپ کا اتباع نہیں کیا تھا میں نے آپ کا اتباع اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں تیر لگے اور میں مر جاؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرما دیں گے پھر صحابہ دشمن سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے یہ دیہاتی بھی لڑائی میں شریک ہوئے اور زخمی ہوئے اور ان کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور جہاں اس نے اشارہ کر کے بتایا تھا وہاں ہی اسے تیر لگا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی ہے صحابہ نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس کی نیت سچی تھی اس لیے اللہ نے پوری کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے جبہ میں کفن دیا اور اس کا جنازہ آگے رکھ کر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ کی الفاظ ذرا اونچی آواز سے سنے گئے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا تھا اور اب یہ شہید ہو کر قتل ہوا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک دیہاتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں کالے رنگ کا آدمی ہوں میرا چہرہ بدصورت ہے اور میرے پاس مال بھی کچھ نہیں ہے اگر میں ان کفار سے لڑتے ہوئے مر جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سن کر وہ آگے بڑھا اور کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے وہ شہید ہو چکے تھے تو آپ نے فرمایا اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا چہرہ خوبصورت بنا دیا ہے اور تجھے خوشبودار بنا دیا ہے اور تمہارا مال زیادہ کر دیا ہے اور فرمایا کہ میں نے حور العین میں سے اس کی دو بیویاں دیکھی ہیں جو اس کے جسم اور اس کے جبے کے درمیان داخل ہونے کے لیے جھگڑ رہی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کپڑے پہن کر اور ہتھیار لگا کر میرے پاس آ جاؤ چنانچہ میں تیار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت بھی رکھے گا اور تمہیں مال غنیمت بھی دے گا اور میں بھی اس مال میں سے تمہیں عمدہ مال دوں گا اس پر میں نے کہا میں تو مال کی وجہ سے اسلام نہیں لایا بلکہ مسلمان بننے کے شوق میں میں نے اسلام کو قبول کیا آپ نے فرمایا اے عمر بھلے آدمی کے لیے عمدہ مال بہترین چیز ہے تبرانی نے اوسط میں اور کبیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں تو دو وجہ سے اسلام لایا ہوں ایک تو مجھے مسلمان بننے کا شوق تھا اور دوسرے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن عمدہ مال بھلے آدمی کے لیے بہترین چیز ہے حضرت ابو البختری تائی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مختار بن ابی عبید کے والد حضرت ابو المختار کے پاس کوفہ میں جسر ابی عبید پر جمع ہوئے جہاں حضرت ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ تیرہ ہجری اپنے لشکر سمیت شہید ہوئے تھے اور حضرت ابو عبید کے لشکر کے تمام آدمی شہید کر دیے گئے تھے صرف دو یا تین آدمی بچے تھے انہوں نے اپنی تلواریں لے کر اس زور سے دشمن پر حملہ کیا کہ ان کی صفحے چیر کر باہر نکل آئے اور یوں بچ گئے اور پھر یہ تینوں حضرات مدینہ آئے ایک بار تو یہ تینوں حضرات میں شہید ہونے والوں کا تذکرہ کر رہے تھے کتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا ہم ان کے بارے میں استغفار کر رہے تھے اور ان کے لیے دعا کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا تو تم نے ان کے بارے میں جو کہا تھا وہ مجھے بتا دو ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا انہوں نے کہا ہم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ شہید ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے اور جس کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ کے نبی کے علاوہ اور کسی بھی مننے والے کو اللہ کے ہاں کیا ملا ہے اسے کوئی بھی زندہ انسان نہیں جانتا ہے البتہ اللہ کے نبی کے بارے میں یقیناً معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس ذات کی قسم جس نے حق اور ہدایت دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہ ہوگی کوئی آدمی ریا اور شہرت کی وجہ سے لڑتا ہے کوئی آدمی قومی غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے اور کوئی مال لینے کے لیے اور ان تمام لڑنے والوں کو اللہ کے ہاں وہی ملے گا جو ان کے دلوں میں ہے حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے ایک لشکر کا تذکرہ کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا چنانچہ ہم میں سے کسی نے تو یہ کہا کہ یہ سب اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر و عطا فرمائیں گے اور کسی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اسی نیت پر اٹھائے گا جس پر اللہ نے ان کو موت دی ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ ان کو اسی نیت پر اٹھائیں گے جس پر اللہ نے ان کو موت دی ہے کیونکہ کوئی آدمی جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے لڑتا ہے اور کوئی دنیا لینے کے لیے لڑتا ہے اور کسی کو جنگ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا اس لیے وہ مجبور ہو کر لڑتا ہے اور کوئی اللہ سے ثواب لینے کے لیے لڑتا ہے اور ہر طرح کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے یہ ثواب کے لیے لڑنے والے ہی شہید ہیں لیکن مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا ہاں اتنی بات مجھے ضرور معلوم ہے کہ اس خبر والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں شہیدوں کا تذکرہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تم شہید کسے سمجھتے ہو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین ان جنگوں میں جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں وہ سب شہید ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو تمہارے شہدہ بہت ہو جائیں گے میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں بہادری اور بزدلی لوگوں کی طبعی چیزیں ہیں اللہ جس کی طبیعت جیسی چاہے بنا دے بہادر آدمی تو جذبے سے لڑتا ہے اور اپنی گھر والوں کے پاس واپس جانے کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور بزدل آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے اور شہید وہ ہے جو اللہ سے اجر ثواب لینے کی نیت سے اپنی جان پیش کرے اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمام لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ میرے مخالف لوگ مجھے صلاح کی دعوت دے رہے ہیں تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو پھر تمہیں اسی حق بات پر جان دے دینی چاہیے اور اگر تم دنیا لینے کے لیے نکلے تھے تو پھر نہ تمہارے زندہ رہنے میں خیر ہے اور نہ مر جانے میں جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر امیر کا حکم ماننا حضرت ابو مالک اشاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اور حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا چنانچہ ہم لوگ روانہ ہوئے اور ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اپنی سواری کی زین کسی میں نے اس سے کہا تم کہاں جانا چاہتے ہو اس نے کہا میں چارہ لانا چاہتا ہوں میں نے اس سے کہا جب تک ہم اپنے امیر سے پوچھ نہ لیں تم ایسا نہ کرو چنانچہ ہم حضرت ابو موسیٰ مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے غالباً حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے کسی ایک حصے کے امیر ہوں گے ہم نے ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا شاید تم اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہو اس آدمی نے کہا نہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا نہیں تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تم جاؤ اور ہدایت والے راستے پر چلو چنانچہ وہ آدمی چلا گیا اور کافی رات گزار کر واپس آیا تو حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا شاید تم اپنے گھر والوں کے پاس گئے تھے اس نے کہا نہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا ہاں میں گیا تھا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو آگ میں چل کر اپنے گھر گیا اور وہاں جتنی دیر بیٹھا رہا تو آگ میں بیٹھا رہا اور آگ میں چل کر واپس آیا لہذا اب تو نئے سرے سے عمل کر تاکہ تیرے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے اللہ کے راستے میں نکل کر اکٹھے مل کر رہنا حضرت ابو ثعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب کسی منزل پر پڑاؤ ڈالا کرتے تھے تو بکھر جایا کرتے تھے اور گھاٹیوں اور وادیوں میں پھیل جایا کرتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے اس فرمان کے بعد مسلمان جہاں بھی ٹھہرتے اکٹھے ہو کر مل جل کر رہتے بیاقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صحابہ اتنے قریب قریب رہنے لگے کہ یوں کہا جانے لگا کہ اگر ان مسلمانوں پر ایک چادر ڈالی جائے تو وہ ان سب پر ہی آ جائے حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرا غزوے میں گیا ایک جگہ ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا لوگ بکھر گئے جس سے لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ تنگ پڑ گئی اور راستے بند ہو گئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا جو لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ جس نے ٹھہرنے کی جگہ تنگ کی یا راستہ بند کیا اس کا کوئی جہاد نہیں یعنی اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا اللہ کے راستے میں نکل کر پہرا دینا حضرت بن اندریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ غزب حنین کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور خوب زیادہ چلے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زور کی نماز پڑھی تو ایک سوار نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ لوگوں کے آگے چلا یہاں تک کہ فلاں پہاڑ پر چڑھ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ قبیل آوازن اپنے والد کے پانی لانے والے اونٹ اور اپنی عورتیں اور جانوروں اور بکریاں لے کر ساری کے سارے حنین میں اکٹھے ہو چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا انشاءاللہ یہ سب کچھ کل مسلمانوں کا مال غنیمت بن جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا حضرت انس بن ابی مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوار ہو جاؤ چنانچہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ نے ان سے فرمایا سامنے اس گھاٹی کی طرف چلے جاؤ اور اس گھاٹی کی سب سے اونچی جگہ پہنچ جاؤ وہاں پہرا دینا اور خوب ہوشیار ہو کر رہنا کہیں دشمن آج رات تمہیں دھوکہ دے کر تمہاری طرف سے نہ آ جائے جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ پر تشریف لے گئے اور دو رکعت نماز پڑھی پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں اپنے سوار کا کچھ پتا چلا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو اس کا کچھ پتا نہیں پھر نماز کی اقامت ہوئی اور نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ گھاٹی کی طرف رہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرما کر سلام پھیرا تو فرمایا تمہیں خوشخبری ہو تمہارا سوار آ گیا ہے ہم لوگوں نے گھاٹی کے درختوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا تو وہ سوار آ رہا تھا چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میں کل یہاں سے چلا اور چلتے ہوئے اس گھاٹی کی سب سے اونچی جگہ پہنچ گیا جہاں جانے کا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا میں رات بھر وہاں پہرا دیتا رہا صبح کو میں نے دونوں گھاٹیوں کی طرف جھانک کر غور سے دیکھا مجھے کوئی نظر نہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار سے پوچھا کیا تم رات کو کسی وقت اپنی سواری سے نیچے اترے ہو اس نے کہا نہیں صرف نماز پڑھنے اور قضاء حاجت کے لیے اترا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے آج رات پہرا دے کر اللہ کے فضل سے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے پہرے کس عمل کے بعد اگر تم کوئی بھی نفلی عمل نہ کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں اس پہرے سے تمہیں بہت ثواب ملے گا حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے اس کو خیر کا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک آدمی نے کہا جی ہاں ایک رات میں نے اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس پر مٹی ڈالی پھر فرمایا تمہارے ساتھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم دوزخ والوں میں سے ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنت والوں میں سے ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم لوگوں کے برے اعمال کے بارے میں نہ پوچھو بلکہ تم فطرت والے اسلامی اعمال کے بارے میں پوچھا کرو حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے اسے کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر آگے پوری حدیث بیان کی حضرت ابن عائد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ بدکار آدمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر دریافت فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے آگے پچھلی حدیث کی طرح مضمون بیان کیا ہے صفحہ چار سو اکیس پر سخت سردی برداشت کرنے کے باب میں حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا میں اس کے لیے ایسی دعا کروں گا جو اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا آپ نے فرمایا تم کون ہو اس نے کہا فلاں آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ چنانچہ وہ انصاری قریب آئے اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کر دعا کرنی شروع کی جب میں نے وہ دعا سنی تو میں نے کہا میں بھی تیار ہوں آپ نے فرمایا تم کون ہو میں نے کہا ابو ریحانہ آپ نے میرے لیے بھی دعا فرمائی لیکن میرے ساتھی سے کم پھر آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دے اس آنکھ پر آگ حرام کر دی گئی ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھنے کے باب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا ایک مہاجری اور ایک انصاری نے اپنے آپ کو پہرے کے لیے پیش کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس وادی کی گھاٹی کے سرے پر چلے جاؤ یہ دونوں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباس بن بشر رضی اللہ عنہم تھے اس کے بعد آگے حدیث ذکر کی ہے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر بیماریاں برداشت کرنا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یہ فضیلت سن کر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو عبی بن کعب کے جسم پر ایسا بخار چڑھا دے جو تیری ملاقات کے وقت تک یعنی موت تک چڑھا رہے یعنی ساری زندگی بخار چڑھا رہے لیکن بخار اتنا کم ہو کہ ان کو نماز روزے حج عمرہ اور تیرے راستے میں جہاز سے نہ روکے چنانچہ ان کو اسی وقت بخار چڑھ گیا جو مرتے دم تک چڑھا رہا اترا نہیں اور اس بخار کی عالت میں ہی نماز با جماعت پڑھا کرتے تھے روزے رکھا کرتے تھے حج اور عمرے کیا کرتے تھے اور سفر غزوے میں جایا کرتے تھے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بیماریاں جو ہمارے اوپر آتی ہیں ہمیں ان کے بدلے میں کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کو مٹانے والی ہیں اس پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگرچہ وہ بیماری بہت تھوڑی ہو آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ کاٹا لگنا ہی ہو یا اس سے بھی کم درجے کی تکلیف ہو چنانچہ حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے یہ دعا مانگی کہ ان کو ایسا بخار چڑھے جو ان کو موت تک نہ چھوڑے ہمیشہ چڑھا ہی رہے لیکن ان کو حج اور عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور نماز با جماعت سے بھی نہ روکے ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور موت تک ان کی یہ کیفیت رہی کہ جو انسان بھی ان کو ہاتھ لگاتا وہ بخار کی حرارت محسوس کرتا اللہ کے راستے میں نیزے یا کسی اور چیز سے زخمی ہونا حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگی جس سے آپ کی انگلی مبارک خون آلود ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا حل اللہ اسبع دمی تھی وفی اللہ ما لقی تھی تو ایک انگلی تو ہے جو خون آلود ہو گئی اور تجھے جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کے راستے ہی میں آئی ہے اور صفحہ تین سو ستاون پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیوں اور تکلیفوں کے برداشت کرنے کے باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ جنگ وحد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ربائی دندان مبارک شہید ہو گیا تھا اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے اور صفحہ تین سو اٹھاون پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ وحد کا ذکر فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ کے حساب میں ہے پھر تفصیل سے بیان کرتے آگے اور بھی حدیث ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم دونوں نے دیکھا کہ آپ کا ربائی دندان مبارک شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چہرے مبارک زخمی ہے اور خود کی دو لکڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے آگے اور بھی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر حضرت طلح کے پاس آئے وہ ایک گڑے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلوار کے ستر سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی ہم نے ان کی دیکھ بھال کی حضرت ابراہیم بن سعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ عہد کے دن اکیس زخم آئے تھے اور ان کا ایک پاؤں بھی زخمی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ لگڑا کر چلا کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مشرقین سے جو سب سے پہلی لڑائی لڑی میں اس میں شریک نہیں ہو سکا اب آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرقین سے لڑائی میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں چنانچہ جنگ وحد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو انہوں نے کہا اے اللہ صحابہ نے جو کچھ کیا میں تجھ سے اس کی معذرت چاہتا ہوں اور مشرقین نے جو کچھ کیا میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے تو سامنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آتے ہوئے ملے تو انہوں نے کہا اے صاحب بن معاذ میرے باپ نظر کی رب کی قسم بہت پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے حضرت سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں قصہ بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ حضرت انس نے جو کر دکھایا اور جس بہادری سے وہ لڑے وہ میں نہ کر سکا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے جسم پر تلوار اور نیزے اور تیر کے اسی سے زیادہ زخم پائے ہم نے دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور مشرکوں نے ان کے کان ناک وغیرہ بھی کاٹ رکھے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکا صرف ان کی بہن نے ان کو ان کے ہاتھ کے پوروں سے پہچانا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ آیت حضرت انس اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی من المؤمنین رجال صدقوا ما اللہ ترجمہ ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عید کیا تھا اللہ تعالیٰ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پر میرا نام انس رکھا گیا وہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے اور یہ شریک نہ ہونا ان پر بڑا گرا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا غزوہ ہوا ہے اور میں اس میں شریک نہیں ہو سکا اگر آئندہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے علاوہ مزید کچھ اور کہنے کی ان کو ہمت نہ ہوئی چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزل وحد میں شریک ہوئے جنگ کے دوران ان کو حضرت بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے ہوئے ملے تو حضرت نے ان سے کہا اے ابو عمر تم کہاں ہو واہ واہ جنت کی خوشبودار ہوا کیا ہی عمدہ ہے جو مجھے وحد کے پیچھے سے آ رہی ہے پھر انہوں نے کافروں سے جنگ شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے جسم میں تلوار اور نیزے اور تیر کے اسی سے زیادہ زخم پائے گئے ان کی بہن میری پھوپھی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 اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن دواحہ امیر ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ گیا تھا لڑائی کے بعد ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہم نے ان کو شہید پایا اور ہم نے ان کے جسم میں تلوار اور تیر کے نوے سے زیادہ زخم پائے اور ان کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی زخم ان کی پشت پر نہیں تھا بلکہ سارے زخم ان کے اگلے حصے میں تھا حضرت عمر بن شرحبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزو خندق کے دن حضرت سعید بن معاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو ان کا خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے ہائے قبر ٹوٹ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت سعید کی حالت دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت سعید بن عبید ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ طائف کے دن میں نے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کو ابو اعلیٰ کے باغ میں دیکھا کہ بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں میں نے ان کو تیر مارا جو ان کی آنکھ میں لگا چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں ضائع ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں جس سے تمہاری آنکھ تمہیں واپس مل جائے اور اگر تم چاہو تو صبر کر لو اور تمہیں جنت مل جائے حضرت ابو سفیان نے عرض کیا مجھے تو جنت چاہیے آنکھ نہیں چاہیے حضرت قدادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن ان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور آنکھ کی پتلی ان کی رخسار پر لٹک گئی لوگوں نے اسے کاٹنا چاہا آگے پوری حدیث بیان کی جو کہ آگے صحابہ کی تائید غیبی کے باب میں آئے گی انشاءاللہ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر لوگ امیہ بن خلف کے پاس جمع ہو گئے ہم بھی اس کے پاس گئے میں نے دیکھا کہ اس کی زیرہ کا ایک ٹکڑا اس کے بغل کے نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے میں نے اس پر تلوار زور سے ماری جنگ بدر کے دن مجھے ایک تیر لگا جس سے میری آنکھ پھوٹ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب مبارک لگایا اور میری آنکھ کے لیے ٹھیک ہونے کی دعا فرمائی اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی صفحہ چار سو انتیس پر یحیٰ بن عبد الحمید کی حدیث گزر چکی ہے کہ ان کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھاتی میں ایک تیر لگا اور صفحہ چار سو ستائیس پر حضرت ابو صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دعوت اللہ کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کو برداشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے کہ بنو عبداللہ شہر کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میرا بھائی غزو احد میں شریک ہوئے ہم دونوں وہاں سے زخمی ہو کر واپس ہوئے پھر آگے حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی ہم دونوں بھائی بہت زیادہ زخمی اور بیمار تھے بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تھا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا ہم دونوں اسی طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہا یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب سے جنگ کے دن اپنے آپ کو باغ والوں پر پھینک دیا مسلمہ کے ساتھی ایک باغ میں داخل ہو گئے تھے اور اندر سے انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا باغ کے چاروں طرف دیوار تھی حضرت برا اس دیوار کو پھناک کر اندر داخل ہوئے تھے چنانچہ اندر جا کر انہوں اکیلے اکیری لڑنا شروع کیا اور اتنے زور سے حملہ کیا کہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا انہیں تیر اور تلوار کے اسی سے زیادہ زخم آ چکے تھے پھر ان کو اٹھا کر علاج کے لیے ان کی قیام گاہ پر پہنچایا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری داری اور علاج کے لیے ایک مہینہ ان کے پاس ٹھہرے رہے حضرت اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی ملک عراق میں حریق مقام پر دشمن کے قلعے کے پاس تھے دشمن کے آدمی گرم زنجیروں میں آنکڑے باندھ کر پھینک رہے تھے مسلمانوں میں سے جو آدمی اس آنکڑے میں پھنس جاتا اسے وہ اپنی طرف کھینچ لیتے چنانچہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا انہیں آکڑے میں پھنسا لیا تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور دیوار کی طرف دیکھتے رہے جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے ہاتھ سے زنجیر کو پکڑ لیا اور جب تک اس آنکڑے کی پیچھے والی رسی نہ کاٹ لی اس وقت تک اس گرم زنجیر کو ہاتھ سے پکڑے رکھا اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اور گوشت جل کر ختم ہو چکا تھا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بچا لیا ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک آنکڑا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا جس پہ وہ پھنس گئے دشمن نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کو زمین سے اٹھا لیا ان کے بھائی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے لڑ رہے تھے تو ان کو لوگوں نے آ کر کہا کہ اپنے بھائی کو بچا لو چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور دیوار پر کود کر چڑھ گئے پھر اپنے ہاتھ سے اس گرم زنجیر کو پکڑ لیا وہ زنجیر گھوم رہی تھی زنجیر کو پکڑ کر اسے کھینچتے رہے اور گرم زنجیر کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی کھال اور گوشت جلنے لگا اور پھر ان کے ہاتھوں سے دھواں نکلتا رہا یاد ہے کہ انہوں نے زنجیر کی رسی کاٹ لی پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے شہادت کی تمنا اور اس کے لیے دعا کرنا حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر کچھ مومن ایسے نہ ہوتے جن کو میرے سے پیچھے رہ جانا بالکل پسند نہیں ہے اور میرے پاس اتنی سواریاں بھی نہیں ہیں جن پر میں ان کو سوار کرا کر ہر سفر میں ساتھ لے جاؤں تو میں اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہتا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری یہ دلی آرزو ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے شہید کیا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نکلنا صرف میرے راستے میں جہاد کرنے اور مجھ پر ایمان رکھنے اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے ہو تو یہ میری ذمہ ہے کہ یا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا یا اسے اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر اس کے اس گھر کو واپس کروں گا جس میں سے اب نکل کر آیا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو زخم بھی مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگتا ہے قیامت کے دن وہ زخم اسی حالت میں ہوگا جو حالت زخمی ہونے کے وقت تھی اس کا رنگ تو خون والا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک والی ہوگی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر میرا انہیں مدینہ چھوڑ کر غزوے میں جانا گرا نہ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہ جاتا لیکن کیا کروں نہ تو میرے پاس ان کو سواری دینے کی گنجائش ہے اور نہ اس کی ان کے پاس گنجائش ہے اور میرے سے پیچھے رہ جانے پر انہیں بہت زیادہ گرانی ہوتی ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یہ میری دلی آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور بیان میں یہ بات کہی کہ جنت عدن میں ایک محل ہے جس کے پانچ سو دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پانچ ہزار آہو چشم ہو رہے ہیں اس میں سے تین قسم کے آدمی داخل ہوں گے ایک تو نبی داخل ہوگا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے قبر والے آپ کو مبارک ہو پھر فرمایا یا صدیق داخل ہوگا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو پھر فرمایا یا شہید داخل ہوگا پھر اپنی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عمر تمہیں شہادت کا درجہ کہاں مل سکتا ہے پھر فرمایا جس اللہ نے مجھے مکہ سے نکال کر مدینہ کی ہجرت کی سعادت نصیب فرمائی وہ اس بات پر قادر ہے کہ شہادت کو کھینچ کر میرے پاس لے آئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدترین انسان کے ہاتھوں آپ کو شہادت نصیب فرمائی جو کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے رسول کے شعر کی موت نصیب فرما حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی موت نصیب فرما میں نے کہا یہ ان دونوں باتوں کا جمع ہونا کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ چاہے گا تو ایسے کر دے گا حضرت بن ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ عہد کے دن کہا کیا تم اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہو اس پر وہ دونوں حضرات ایک کونے میں گئے اور پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی اے میرے رب کل کو جب میں دشمن سے لڑنے جاؤں تو میرے مقابلے میں ایسے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملہ والا ہو اور بہت غصے والا ہو میں اس پر زوردار حملہ کروں اور وہ مجھ پر سخت حملہ کرے پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما یہاں تک کہ میں اسے قتل کر کے اس کا مال غنیمت لے لوں حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آمین پھر انہوں نے یہ دعا مانگی اے اللہ کل کو میدان جنگ میں ایک بہادر سے میرا مقابلہ کرا جو بہت غصے والا اور سخت حملہ والا ہو میں اس پر تیری وجہ سے حملہ کروں اور وہ مجھ پر زوردار حملہ کرے پھر وہ مجھے پکڑ کر میرے ناک اور کان کاٹ دے پھر کل جب تیرے حضور میں میری پیشی ہو تو تو کہے کہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے ہیں تو میں کہوں تیری اور تیرے رسول کی وجہ سے پھر تو کہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا حضرت سعد فرماتے کہ اے میرے بیٹے حضرت عبداللہ بن جاش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی چنانچہ میں نے دن کے آخری حصے یعنی شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں حضرت سعید بن مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل جب میں دشمن سے ملوں تو وہ مجھے قتل کر کے میرے پیٹ کو پھاڑ دے اور میرے ناک اور کان کاٹ دے پھر تم اس سے پوچھے یہ سب کچھ کیوں ہوا تو میں کہوں یہ سب کچھ تیرے لیے ہوا حضرت سعید بن مسیح فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ان کی قسم کا شروع والا حصہ پورا کر دیا ایسی ہی قسم کا آخری حصہ بھی ضرور پورا کر دیں گے حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے دو پرانی چادروں والے ایسے ہیں کہ ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے اور ان لوگوں میں سے ایک حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں چنانچہ جب جنگ تستر کے دن مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو لوگوں نے کہا اے برا اللہ کو قسم دے کر فتح کی دعا کرو چنانچہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے رب میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت براہ اسی دن شہید ہو گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود بھی کمزور ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کو کمزور سمجھتے ہیں ان کے پاس اوڑھنے کے لیے صرف دو پرانی چادریں ہوتی ہیں لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے اور ان لوگوں میں سے حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں چران کی حضرت برا کا مشرقین کی ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ ہوا اور دن مشرقوں نے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا تھا تو مسلمانوں نے کہا اے برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسم کو ضرور پورا کر دیں گے اس لیے آج مسلمانوں کو شکست سے بچانے اور فتح دلوانے کے لیے آپ اپنے رب پر قسم کھائیں تو حضرت برا نے کہا اے میرے رب میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے چنانچہ اس دن مسلمانوں کو فتح ہو گئی اس کے بعد رسول شہر کے پل پر مسلمانوں کا مشرقین سے مقابلہ ہوا مشرقوں نے اس دن بھی مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا اس پر مسلمانوں نے حضرت برا سے کہا اے برا آپ اپنے رب پر قسم کھائیں چنانچہ انہوں نے کہا اے میرے رب میں تجھے اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے چنانچہ مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح ہوئی اور حضرت برا خود شہید ہو گئے حضرت حمید بن عبد الرحمن حمیری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام حمامہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اصفہان کے جہاد میں شریک ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی اے اللہ اے اللہ حمامہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تیری ملاقات کو یعنی مرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اے اللہ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو تو اس کی سچائی کی وجہ سے اسے اس کی ہمت و قوت نصیب فرما کہ وہ خوشی خوشی تیرے راستے میں شہادت کو گلے لگا لے اور اگر وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے تو چاہے وہ اسے پسند نہ کرے لیکن تو اسے اپنے راستے کی موت دے دے آگے حدیث اور بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اس دن شہید ہو گئے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ شہید ہیں امام احمد کی اسی روایت میں منمون بھی مزید ہے کہ حضرت حمامہ کی دعا میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ حمامہ تیری ملاقات یعنی تیرے راستے کی موت کو ناگوار سمجھتا ہے تو چاہے یہ ناگوار سمجھے تو اسے اپنے راستے کی موت دے دے اے اللہ حمامہ اپنے سفر سے اپنے گھر واپس نہ جا سکے چنانچہ انہیں اسی سفر میں اللہ کے راستے میں موت آ گئی حضرت عفان راوی کبھی بیان کرتے تھے کہ ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی جس سے وہ اسفان میں فوت ہو گئے تھے ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگوں جو کچھ ہم نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور جہاں تک ہمارا علم ہے اس کے مطابق حضرت حمامہ شہید ہی ہیں حضرت معاقی بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرمضان ایرانی لشکر کا سب سالار جو مسلمانوں سے شکست کھا کر حضرت عمر کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا اس سے مشورہ فرمایا کہ میں جہاد کہاں سے شروع کروں فارس سے یا آدر بائیان سے یا اصفہان سے تو نے کہا کہ فارس اور آدر بائیان تو دو پر ہیں اور اصفہان سر ہے اگر تم ایک پر کاٹ دو گے تو دوسرا کام دیتا رہے گا اور اگر تم سر کارڈ دو گے تو دونوں پر بیکار ہو جائیں گے اس لیے آپ سر سے یعنی اسفہان سے شروع کریں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لے گئے وہاں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے جب انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنا عامل بنانا چاہتا ہوں تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال جمع کرنے والا عامل تو میں بننا نہیں چاہتا ہوں البتہ جان دینے والا عامل بننے کو تیار ہوں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جان دینے والا عامل بنانا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اصفہان لشکر کا امیر بنا کر بھیجا آگے اور حدیث ذکر کی ہے پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے لوگوں کو دشمن کی طرف سے تیزی سے تیر آ رہے ہیں اس لیے آپ دشمن پر جوابی حملہ کر دیں حضرت نعمان نے کہا اللہ کی قسم آپ تو بہت سے فضائل اور مناقب والے ہیں میں کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا ہوں تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب دن کے شروع میں لڑائی شروع نہ فرماتے تو پھر لڑائی کو مؤخر فرماتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا ہوائیں چل پڑتی اور مدد اترنے لگتی پھر حضرت نعمان نے فرمایا میں اپنے جھنڈے کو تین مرتبہ ہلاؤں گا جب پہلی مرتبہ ہلاؤں تو ہر آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر لے جب دوسری مرتبہ ہلاؤں تو ہر آدمی اپنے ہتھیار اور تسمے وغیرہ کو دیکھ کر ٹھیک کر لے پھر جب تیسری مرتبہ ہلاؤں تو تم سب حملہ کر دینا اور کوئی بھی دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو حتیٰ کہ اگر نعمان بھی قتل ہو جائے تو کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تم میں سے ہر آدمی اس پر ضرور آمین کہے اس کی میری طرف سے پوری تاکید ہے پھر یہ دعا مانگی اے اللہ آج نعمان کو شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما اور انہیں فتح نصیب فرما پھر اپنا جھنڈا پہلی مرتبہ ہی تھوڑی دیر بعد دوسری مرتبہ ہی اس کے تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ ہلایا پھر اپنی زیرہ پہنی پھر انہوں نے حملہ کر دیا اور سب سے پہلے زخمی ہو کر زمین پر گرے حضرت ماقل فرماتے کہ میں ان کے پاس گیا لیکن مجھے ان کی تاکید یاد آ گئی اس لیے میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا البتہ ان کے پاس ایک نشانی رکھ کر چلا گیا جب ہم دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرتے تو اس کے ساتھ ہی ہم سے لڑنا چھوڑ کر اسے اٹھا کر لے جانے میں لگ جاتے اور دشمن کا سردار ذوالحاجبین جبین اپنی خچر سے بری طرح گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی پھر میں حضرت نعمان کے پاس آیا ابھی کچھ جان ان میں باقی تھی اور میرے پاس ایک برتن میں پانی تھا جس سے میں نے ان کے چہرے سے مٹی کو دھویا تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا ماقل بن یسار پھر انہوں نے پوچھا مسلمانوں کا کیا ہوا میں نے کہا اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیج دو اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ناون کا واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد میں تشریف لے جاتے اور شروع دن میں لڑائی شروع نہ فرماتے تو پھر جلدی نہ فرماتے بلکہ انتظار فرماتے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور ہوائیں چلنے لگ پڑتیں اور جنگ عمدہ شکل اختیار کر سکتی تو پھر آپ لڑائی شروع فرماتے میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت شریفہ کی وجہ سے لڑائی شروع نہیں کر رہا ہوں پھر یہ دعا مانگی اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو آج ایسی فتح سے ٹھنڈا فرما جس میں اسلام کی عزت ہو اور کافروں کی ذلت ہو پھر اس کے بعد مجھے شہادت دے کر اپنے پاس بلا لے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا تم سب آمین کو ہو اللہ تم سب پر رحم فرمائے چنانچہ ہم سب نے آمین کہی اور ہم سب رو پڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اللہ کے راستے میں مرنے اور جان دینے کا شوق حضرت سلیمان بن مدان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت صاحب بن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا شرانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک جائے چونکہ رکنے پر کوئی راضی نہیں ہے اس لیے دونوں قرار ڈال لو حضرت خیسمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ساس سے کہا اب ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں رہنا تو ضروری ہو گیا ہے لہذا تم اپنی عورتوں کے پاس ٹھہر جاؤ حضرت سعد نے کہا کہ اگر جنت کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں آپ کو اپنے سے آگے رکھتا میں اپنے اس سفر میں شہادت کی امید لگائے ہوئے ہوں چنانچہ دونوں نے قرآن اندازی کی جس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا چنانچہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر گئے اور بن نے ان کو شہید کیا حضرت محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن اتبا نے اپنے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن اطباء کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے یہ دونوں نوجوان برابر کے جوڑ والے تھے راوی نے آج سے اشارہ کرتے ہوئے حتیلی کو زمین کی طرف الٹا کر بتلایا کہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا پھر کافروں میں سے شیبہ بن ربیہ باہر نکلا اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے یہ دونوں بھی برابر کے جوڑ والے تھے اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ اونچا اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا پھر کافروں کی طرف سے عطبہ بن ربیہ کھڑا ہوا اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اٹھے وہ دونوں ان دو ستونوں کی طرح تھے دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتبا کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا بایاں کندھا لٹک گیا پھر اتبا نے قریب آ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ٹانک پر تلوار کا وار کیا جس سے ان کی پڈلی کٹ گئی یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں عطبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا اور دونوں حضرات حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھپر میں لے آئے حضور نے ان کو لٹایا اور ان کا سر اپنی ٹانگ پر رکھا اور ان کے چہرے سے غبار صاف کرنے لگے حضرت عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم اگر آپ اتاری مجھے اس حال میں دیکھ لیتے تو یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقدار ہوں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کہا تھا ونسلمه حتى نصرع حوله ونظهر عن ابنائنا والحلائل ترجمہ ہم اپنی بیوی بچوں سے غافل ہو کر ان کی حفاظت میں آخر دم تک لگے رہیں گے یاد ہے کہ ہم زخمی ہو کر ان کی ارد گرد زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے اور ساتھ ہی عرض کیا کیا میں شہید نہیں ہوں آپ نے فرمایا بے شک تم شہید ہو اور میں اس بات میں تمہارا گواہ ہوں پھر عادت عبیدہ کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وادی سفرہ میں دفن فرمایا اور آپ ان کی قبر میں اترے اور اس سے پہلے آپ کسی اور کی قبر میں نہیں اترے تھے حضرت زہری کہتے ہیں کہ عطبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے اور ارے نے اپنے مقابل کو سخت زخمی کیا یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں عطبہ پر جھپٹے اور اس کو قتل کیا اور دونوں نے اپنے ذاتی حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے ان کی ٹانک کر چکی تھی اس سے گودا بہ رہا تھا جب وہ حضرت عبیدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو حضرت عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں تم یقیناً شہید ہو حضرت عبیدہ نے کہا اگر ابو طالب آج زندہ ہوتے تو وہ یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقدار ہوں حَتَّى حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ غزل احد کا دن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزل احد کے دن اپنے بھائی سے کہا اے میرے بھائی تم میری زرہ لے لو ان کے بھائی نے کہا میں نہیں لینا چاہتا ہوں جیسے آپ شہید ہونا چاہتے ہیں ایسے ہی میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں چنانچہ دونوں نے وہ زرہ چھوڑ دی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے اور ان کو شکست ہو گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختولین میں دیکھا لیکن آپ مجھے ان میں نظر نہ آئے تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والے تو ہے نہیں اور آپ مجھے مقتولین میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فعل سے ناراض ہو کر اپنے نبی کو اٹھا لیا ہے اس لیے اب میرے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں دشمن سے لڑنے لگ جاؤں یہاں تک کہ جان دے دو چنانچہ میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ دی اور پھر کافروں پر زور سے حملہ کیا تو پھر کافر میرے سامنے سے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان گھرے ہوئے ہیں قبیلہ بنو عدی بن بن بن نجار کے حضرت قاسم عبد الرحمن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عرص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے چچا حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو یہ دونوں حضرات دیگر معاجر اور انصاری حضرات کے ساتھ لڑائی سے ہاتھ روک کر پریشان بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے اٹھو اور جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی ہے تم بھی اسی پر جان دے دو چنانچہ حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف بڑھے اور لڑنا شروع کیا بالآخر شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمار ختمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت ثابت بن دہداہا رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے اور مسلمان الگ الگ ٹولیوں میں حیران و پریشان بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بلند آواز سے کہنے لگے اے جماعت انصار میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ میں ثابت بن دہدہ ہوں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا بات ہے اللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں انہیں موت نہیں آتی ہے لہذا تم اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب فرمائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے کچھ انصار کھڑے ہو کر ان کے پاس آ گئے جو مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے تھے ان کو لے کر انہوں نے کافروں پر حملہ کر دیا ہتھیاروں سے مسلح اور مضبوط دستہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اس دستہ میں کافروں کے سردار خالد بن ولید امر بن عاص اکروا بن ابی جال اور زرار بن خطاب تھے چنانچہ آپس میں خوب زور کی جنگ ہوئی خالد بن ولید نے نیزہ لے کر حضرت ثابت بن دہدہا پر حملہ کیا اور ان کو اس زور سے نیزہ مارا کیا اور پار ہو گیا چنانچہ وہ شہید ہو کر گر پڑے اور ان کے ساتھ جتنے انصار تھے وہ سب بھی شہید ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ اس دن یہی لوگ سب سے آخر میں شہید ہوئے حضرت ابو نجیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ وقت کے دن ایک مہاجر صحابی ایک انصاری کے پاس سے گزرے وہ انصاری خون میں لت پت تھے اس مہاجری نے ان سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو انصاری نے کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو اللہ کا پیغام پہنچا چکے ہیں جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا وہ کام انہوں نے پورا کر دیا ہے لہذا تم اپنے دین کو بچانے کے لیے کافروں سے جنگ کرو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وبا محمد رسول ترجمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عہد کے دن مجھے حضرت بن رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ان کو دیکھ لو تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں انہیں تلاش کرنے کے لیے مقتولین میں چکر لگانے لگا جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس تھی اور ان کے جسم پر نیزی اور تلوار اور تیر کے ستر زخم تھے میں نے ان سے کہا اے سعد اللہ کے رسول تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو اور آپ کو سلام ہو تم حضور سے کہہ رہا کہ یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہہ دینا کہ تم میں ایک بھی جھپکنے والی آنکھ موجود ہو یعنی تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہو اور کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اتنا کہنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی اللہ ان پر رحم فرمائے حضرت عبد الرحمن بن نبی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون دیکھ کر مجھے بتائے گا کہ حضرت سعد بن ربی کا کیا ہوا رضی اللہ عنہ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ میں جنگ میں شہید ہو جانے والوں میں پڑا ہوں اور حضور کو میرا سلام کہنا اور ان سے کرنا کہ سعد کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اور ساری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب مشرقین نے جنگ وعد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس وقت آپ کے ساتھ سات انصاری اور ایک قریشی صحابی تھے تو آپ نے فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت پہ میرا ساتھی ہوگا چنانچہ ایک انصاری صحابی نے آ کر ان کافروں سے جنگ شروع کی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے جب مشرقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر گھیر لیا تو آپ نے پھر فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا اس طرح ایک ایک کر کے ساتھوں انصاری شہید ہو گئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اپنے انصاری ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا یا ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ وحد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کے ساتھ گیارہ انصاری اور حضرت بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ پیچھے سے مشرقین ان تک پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کو روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے حضرت طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ تم جیسے ہو ویسے ہی رہو ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کو لے کر پہاڑ کے اور چڑھ گئے پھر وہ انصاری شہید ہو گئے اور کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے آپ نے فرمایا کیا ان کو روکنے کے لیے کوئی مرد نہیں ہے حضرت طلحہ نے اپنی پہلی بات دہرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا تو ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں اور انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ پہاڑ پر اور اوپر چڑھنے لگے اتنے میں وہ انصاری صحابی شہید ہو گئے اور کافر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ اپنا وہی فرمان ارشاد فرماتے حضرت طرح ہر مرتبہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک دیتے پھر کوئی انصاری ان کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتا حضور اسے اجازت دے دیتے اور وہ اپنے سے پہلے والے کی طرح خوب زور سے لڑتا اور شہید ہو جاتا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت طلحہ باقی رہ گئے تو مشرقین نے ان دونوں کو گھیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے مقابلے کے لیے کون تیار ہے حضرت طلحہ نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ ان کو اجازت دے دی چنانچہ ان سے پہلے والوں نے سب نے جتنی جنگ کی انہوں نے اکیلے انسم کے برابر جنگ کی لڑتے لڑتے ان کے ہاتھوں کے پورے بہت زخمی ہو گئے تو انہوں نے کہا جیسے اردو میں ایسے موقع پر ہائے کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے اور تمہیں لے کر آسمان میں داخل ہو جاتے اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر اپنے صحابہ کے پاس پہنچ گئے جو وہاں موجود تھے حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان بن جابر اور حضرت ثابت بن وقش بن رضی اللہ عنہما عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے پر چڑھ گئے یہ دونوں حضرات بوڑھے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تیرا باپ نہ رہے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے ارے کی اتنی اور باقی رہ گئی ہے جتنی ایک گدھے کی پیاس تمام جانوروں میں گدھا سب سے کم پیاس برداشت کر سکتا ہے یعنی بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے ہم آج یا کل مر جائیں گے کیوں نہ ہم اپنی تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جائیں چنانچہ دونوں حضرات مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے حضرت صابق من بخش کو تو مشرقین نے قتل کر دیا اور حضرت ابو حذیفہ پر مسلمانوں کی تلواریں چلیں اور مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا کیونکہ مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے چنانچہ حضرت حضیفہ نے پکارا یہ میرے والد ہیں یہ میرے والد ہیں انہیں نہ مارو مارنے والے مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے اور یہ حضرات اپنی اس بات میں سچے تھے اس پر حضرت حضیفہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ کو ان کے والد کا خون بہا دینا چاہا لیکن انہوں نے مسلمانوں کو خون بہا معاف کر دیا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حضیفہ کا مرتبہ اور بڑھ گیا اور ابو نعیم کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ان دونوں حضرات حضرت ابو حضیفہ اور حضرت ثابت نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہادت نصیب فرما دے چنانچہ وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور کسی کو ان کے آنے کا پتہ نہ چلا اور اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس معاف کر دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حدیفہ کا مرتبہ اور بڑھ گیا غزۂ رجی کا دن حضرت مبلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سماعت کا امیر بنایا یہ ثابت حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نانا ہیں چنانچہ حضرات روانہ ہوئے جب یہ عثمان اور مکہ کے درمیان حدات مقام پر پہنچے تو حضیل کے قبیلہ بنو لحیان سے اس جماعت کا لوگوں نے تذکرہ کیا تو بنو لحیان تقریباً سو تیر اندازوں کو لے کر ان کا پیشہ کرنے کے لیے چلے اور ان کے نشانات قدم پر چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا یہ حضرات مدینہ سے جو کھجوروں کا زیادہ سفر لے کر چلے تھے ان کی گھٹلیاں بنو لحیان کو اس جگہ ملی جسے دیکھ کر بنو لحیان نے کہا یہ تو یسرف یعنی مدینہ کی کھجوریں ہیں چنانچہ بن العیان ان کے پیچھے چلتے چلتے ان تک پہنچ گئے جب عدد عاصم اور ان کے ساتھیوں کو اس کا پتہ چلا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور بنالحیان نے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان سے کہا کہ ہم تم سے پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے پاس نیچے آؤ گے تو ہم تم میں سے ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کریں گے حضرت عاصم نے کہا میں تو کسی کافر کے عائد میں آنا نہیں چاہتا ہوں اور یہ دعا کی کہ اللہ ہماری طرف سے اب نبی کو خبر پہنچا دے اس پر بنو لغیان نے اس جماعت سے جنگ شروع کر دی اور حضرت عاصم کو ان کے ساتھ ساتھیوں سمیت تیروں سے شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید اور ایک صحابی زندہ رہ گئے بنو لحیان نے ان کو پھر عہد و پیمان دیا جس پر یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے جب بنو لحیان نے ان تینوں پر قابو پا لیا تو ان لوگوں نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کو تانت سے باندھ دیا اس پر اس تیسرے صحابی نے کہا کہ یہ پہلی بدائدی ہے اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کافروں نے انہیں ساتھ لے جانے کے لیے بہت کھینچا اور زور لگایا لیکن یہ نہ مانے آخر انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے جا کر مکہ میں بیچ دیا حارث بن عامر بن نوفل کی اولاد نے حضرت خبیب کو خرید لیا حضرت خبیب نے یہ حارث بن عامر کو جنگ بدر کے دن قتل کیا تھا یہ کچھ عرصہ ان کے پاس قید میں رہے یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے حضرت خبیب کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت خبیب نے حارث کی ایک بیٹی سے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے استرا مانگا اس نے ان کو استورا دے دیا وہ کہتی ہیں کہ میری بے خیالی میں میرا ایک بیٹا چلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا انہوں نے اسے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا میں نے جب یوں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بہت گھبرا گئی کہ ان کے ہاتھ میں استرا ہے کہیں یہ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے وہ میری گھبراہٹ کو بھانپ گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا انشاءاللہ میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ انگور کے ایک میں رہے تھے حالانکہ اس دن مکہ میں میں کوئی پھل نہیں تھا اور وہ خود لوہے کی زنجیر بدے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ کہیں سے جا کر لا بھی نہیں سکتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو اپنے غیب سے رزق عطا فرمایا تھا چنانچہ ان کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ ان کو حرم سے باہر لے چلے انہوں نے کہا ذرا مجھے چھوڑ دو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس واپس آئے اور ان سے کہا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا قتل کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کی سنت کی ابتدا سب سے پہلے حضرت خبیب نے کی پھر انہوں نے یہ بدعا کی کہ اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی واقعی نہ چھوڑنا پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے اور میں جب مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے تو اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کے لیے قتل ہو کر کس کروٹ گروں گا اور میرا قتل ہونا اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے اور اگر اللہ چاہے تو میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے پھر عقمہ بن حارت نے کھڑے ہو کر ان کو قتل کر دیا حضرت عاصم نے جنگ بدر کے دن قریش کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا اس لیے قریش نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ وہ ان کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر لے آئیں جس سے وہ ان کو پہچان سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول ان کے جسم پر بھیج دیا جنہوں نے ان لوگوں کو قریب نہ آنے دیا چنانچہ وہ ان کے جسم میں سے کچھ نہ لے جا سکے حضرت عاصم بن عمر بن قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ عہد کے بعد قبیل عدل اور قبیل قارہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگوں میں اسلام آ چکا ہے آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ صحابہ بھیج دیں جو ہمیں دین کی باتیں سمجھائیں اور ہمیں قرآن پڑھائیں اور اسلام کے حکام ہمیں سکھائیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں سے چھ آدمی بھیج دیے اور راوی نے ان چھ آدمیوں کا تذکرہ بھی کیا چنانچہ یہ حضرات اس جماعت کے ساتھ چل پڑے جب یہ مقام حجی پر پہنچے یہ قبیل حدیل کا ایک چشمہ ہے جو حجاز کے ایک کنارے پر حداد مقام کے شروع میں ہے تو اس جماعت نے اس صحابہ سے غداری کی اور انہوں نے قبیل کو ان کے خلاف مدد کے لیے بلا لیا یہ حضرات صحابہ سے اپنی قیام گاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے بہت سے آدمیوں نے گھیر لیا تو یہ حضرات گھبرا گئے حضرات صحابہ نے ان سے لڑنے لیے اپنی تلواریں ہاتھ میں پکڑ لی تو کافروں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم تو تمہارے بدلے میں مکہ والوں سے کچھ مال لینا چاہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کا و پیمان دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے حضرت مرسد اور خالد بن بکیر اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کسی مشرق کا عید و المان کبھی قبول نہیں کریں گے اور حضرت عاصم بن ثابت نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے میں بیمار نہیں ہوں بلکہ میں تو طاقتور تیر انداز ہوں اور میری کمان میں مضبوط تات لگا ہوا ہے عن صفحتی صفحات الموت حق والحیات باطل لمبے اور چوڑے پلوالے تیر اس کمان کے اوپر سے پھسل جاتے ہیں موت حق ہے اور زندگی باطل یعنی فانی ہے وَكُلُّ مَا حَمَّ الْإِلَهُ نَازِنُ بِالْمَرْءِ وَالْمَرْءُ إِلَيْهِ آئِلُ إِلَّا مُقَاتِلُكُمْ فَأُمِّي هَابِلُ جو کچھ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے وہ آدمی کے ساتھ ہو کر رہے گا اور آدمی اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا اگر میں تم لوگوں سے جنگ نہ کروں تو میری ماں مجھے گم کر دے یعنی میں مر جاؤں اور حضرت عاصم نے اشعار بھی پڑھے ابو سلیمان وریش المقادی وغالت مثل الجحیم الموقدی میں ابو سلیمان ہوں اور میرے پاس تیر ساز مقاد کے بنائے ہوئے تیر ہیں اور میرے پاس دیکھتی ہوئی آگ کی طرح کمان ہے اذن نوا جیوف ترشت لم ارعادی ومجنہم من جل ثور اجردی ومؤمن بما علی محمدی تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر جب بہادر آدمی آئیں تو میں کب کبھی محسوس نہیں کرتا ہوں کیونکہ بہادر ہوں بزدل نہیں ہوں اور میرے پاس ایسی ڈھال ہے جو کمبال والے بیل کی کھال سے بنی ہوئی ہے اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے میں اس پر ایمان لانے والا ہوں اور یہ شعر بھی پڑھا ابو سلیمان و رام وکان قومی معشرا کرام میں ابو سلیمان ہوں اور میرے جیسا بہادری تیر چلاتا ہے اور میری قوم ایک معزز قوم ہے پھر حضرت عاصم نے ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے دونوں ساتھی بھی شہید ہو گئے جب حضرت عاصم شہید ہو گئے تو قبیل حدین نے ان کا سر کاٹنا چاہا تاکہ یہ سر سلافہ بن تصاد بن شہید کے ہاتھ بیچ دیں کیونکہ جب حضرت عاصم نے سلافہ کے بیٹے کو جنگ کے وحد کے دن قتل کیا تھا تو سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اسے حضرت عاصم کا سر مل گیا تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیے گی جب قبیل حدیل کے لوگ ان کا سر کاٹنے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا غول بھیج دیا جس نے حضرت عاصم کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا اور ان مکھیوں نے قبیل حدیل کے لوگوں کو ان کے قریب نہ آنے دیا جب یہ مکھیاں ان کے اور حضرت عاصم کے درمیان حائل ہو گئیں تو لوگوں نے کہا ان کو ایسے ہی رہنے دو جب شام کو یہ مکھیاں چلی جائیں گی تو پھر ہم آ کر ان کا سر کاٹ لیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پانی کی ایسی رو بھیجی کہ جو ان کی ناش کو بہا کر لے گئی حضرت عاصم نے اللہ تعالیٰ سے عید کیا ہوا تھا کہ وہ کبھی کسی مشرق کو ناپاک ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کوئی مشرق ان کو ہاتھ لگا سکے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ شہد کی مکھیوں نے ان کافروں کو قریب نہ آنے دیا تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ایسی ہی حفاظت فرمایا کرتے ہیں حضرت عاصم نے تو اپنی زندگی کے لیے نظر مانی تھی کہ انہیں کوئی مشرق ہاتھ نہ لگا سکے اور نہ وہ کسی مشرق کو ہاتھ لگائیں گے لیکن جیسے وہ زندگی میں مشرقوں سے بچے رہے ایسے ہی ان کی وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشرقوں سے حفاظت فرمائی اور حضرت خبیب حضرت زید بن دسینہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نرم پڑ گئے اور زندہ رہنے کو ترجیح دی اور خود کو ان کافروں کے ہاتھوں میں دے دیا یعنی ان کے حوالے کر دیا ان لوگوں نے ان تینوں کو قیدی بنا لیا پھر انہیں مکہ جا کر بیچنے کے لیے لے کر چلے گئے یہاں تک کہ جب یہ لوگ مقامی پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن طارق نے اپنا ہاتھ کسی طرح رسی سے نکال لیا اور پھر انہوں نے اپنی تلوار پکڑ لی اور کافر ان سے پیچھے اڑ گئے اور ان کو پتھر مارنے لگے یہاں تک کہ ان کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا چنانچ کی ان کی قبر دہران میں ہے اور وہ کافر حضرت خبیب اور حضرت زید کو مکہ لے کر آئے اور قبیر انیل کے دو آدمی مکہ میں قید تھے ان کافروں نے ان دونوں حضرات کو اپنے دو قیدیوں کے بدلے میں قریش کے ہاتھ بیچ دیا حضرت خبیب کو جوہیر بن نبی غیاب تمیمی نے خریدا اور حضرت زیب بن دسینہ کو صفوان بن عمیہ نے اس لیے خریدا تاکہ انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر سکے چنانچہ صفوان نے نستاس نامی اپنے غلام کے ساتھ ان کو تنعیم بھیجا اور قتل کرنے کے لیے ان کو حرم مکہ سے باہر نکالا قریش کا ایک مجمع جمع ہو گیا جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے جب اگر زید کو قتل کرنے کے لیے آگے کیا گیا تو ان سے ابو سفیان نے کہا اے زید میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس ہوں اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن مار دیں اور تم اپنے اہل و عیال میں رہو تو حضرت زید نے جواب میں کہا کہ اللہ کی رسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں ہیں وہاں ہی ان کو ایک کاٹا چوبے اور اس تکلیف کے بدلے میں میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا ہوں ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پھر حضرت زید کو نستاس نے قتل کر دیا راوی کہتے ہیں کہ حضرت خبیب بن عادی کے بارے میں مجھے عبداللہ بن ابی نجیح نے یہ بتایا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ جنید بن ابی یاب کی مادی ماریا جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت خبیب کو میرے پاس میرے گھر میں قید کیا گیا تھا ایک دن میں نے ان کو جھانک کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگور کا ایک خوشہ تھا جسے وہ کھا رہے تھے اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس وقت روئے زمین پر کھانے کے قابل انگور کہیں نہیں تھے ابن صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر بن قطادہ اور حضرت عبداللہ بن ابی نجیح نے کہا کہ حضرت ماریہ نے یہ بیان کیا کہ جب حضرت خبیب کے قتل ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک استرا دے دو تاکہ میں صفائی کر کے قتل کے لیے تیار ہو جاؤں میں نے قبیلہ کے ایک لڑکے کو استرا دیا اور اس سے کہا کہ اس مکان میں جا کر یہ استرا اس آدمی کو دے آؤ حضر ماریہ کہتی کہ جو ہی وہ لڑکا استرا لے کر ان کی طرف چلا تو میں نے کہا میں نے یہ کیا کیا اللہ کی قسم اس آدمی نے تو اپنے خون کا بدلہ پا لیا یہ اس لڑکے کو قتل کر دے گا اور اس طرح اپنے خون کا بدلہ لے لے گا اور یوں آدمی کے بدلے آدمی قتل ہوگا جب لڑکے نے ان کو استرا دیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے استرا لیا پھر اس لڑکے سے کہا کہ تیری عمر کی قسم جب تیری ماں نے تجھے اس طرح دے کر میرے پاس بھیج دیا تو اسے یہ خطرہ نہ گزرا کہ میں تمہیں دھوکے سے قتل کر دوں گا پھر اس لڑکے کو جانے دیا ابن شام کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت ماریہ کا اپنا بیٹا تھا حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ کافر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حرم سے باہر آئے اور ان کو لے کر سوری دینے کے لیے مقام تنعیم پہنچے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں سے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو انہوں نے کہا لو نماز پڑھ لو چنانچہ انہوں نے نہایت عمدہ طریقے سے دو رکعت نماز مکمل طور سے ادا کی پھر ان کافروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا غور سے سنو اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا اور قتل کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کی سنت کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے شروع کیا پھر کافروں نے ان کو سوری کے تختے پر لٹکا دیا جب انہوں نے ان کو اچھی طرح بات دیا تو انہوں نے فرمایا اے اللہ ہم نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی ساری خبر کل اپنے رسول کو کر دینا پھر انہوں نے یہ بد دعا کی اے اللہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا اور ان کو ایک ایک کر کے مار دینا اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا پھر ان کافروں نے ان کو قتل کر دیا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اس دن اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ دیگر کافروں کی امرائی میں وہاں موجود تھا میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ حضرت خبیب کی بدعا کے ڈر سے مجھے زمین پر لٹا رہے تھے کیونکہ اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جس کے خلاف بدعا ہو رہی ہو وہ اپنے پہلو پر لیٹ جائے تو وہ بدعا اسے نہیں لگتی بلکہ اسے پھسل جاتی ہے مغازی موسیٰ بن عقبہ میں یہ مضمون ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسان رضی اللہ عنہ دونوں ایک دن شہید کیے گئے اور جس دن یہ حضرات قتل کیے گئے اس دن سنا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وعلیکم السلام یا وعلیک السلام خبیب کو قریش نے قتل کر دیا اور آپ نے یہ بتایا کہ جب کافروں نے حضرت الخبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا تو ان کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے کافروں نے ان کو تیر مارے لیکن اس سے ان کا ایمان اور تسلیم اور بڑھ گیا حضرت عروہ اور حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کافر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے لگے تو انہوں نے بلند آواز سے ان کو قسم دے کر پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہو اور ان کو سولی دے دی جائے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں عظیم اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چوبے اس پر وہ لوگ ہنسنے لگے ابن صحاب نے اس بات کو حضرت زید بن دسنہ کے قصے میں ذکر کیا ہے فاللہ اعلم تبرانی نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جو مشرقین جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے تھے ان کی اولاد نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جب مشرکوں نے ان کو سوری پر چڑھا کر مارنے کے لیے ان پر ہتھیار تان لیے تو بند آواز سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر پوچھنے لگے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہو انہوں نے فرمایا نہیں عظیم اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے اس پر وہ کافر ہنس پڑے جب مشرق خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوری پر لٹکانے لگے تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے لقد جمع الاحزاب حولی اولی قبائلهم واستجمعوا كل وسما میرے ارد گرد کافروں کے گروہ جمع ہیں اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور ادھر ادھر کے سب لوگ پوری طرح جمع ہیں وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعی اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور مجھے سوری پر لٹکانے کے لیے ایک لمبے اور مضبوط کھجور کے تنے کے قریب کر دیا گیا ہے اللہ اشکو غربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسر میں وطن سے دوری کی اور اپنے رنج و غم کی اور ان چیزوں کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں جو ان گروہوں نے میرے قتل ہونے کی جگہ پر میرے لیے تیار کر رکھی ہے فذا العرش سبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمی وقد بان مطمعی اے عرش والے یہ کافر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اس پر مجھے صبر عطا فرما ان لوگوں نے میرا گوشت کاٹ ڈالا ہے اور میری امید ختم ہو گئی ہے وَذَارِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِن يَشَى يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَارِ شِلْوِ مُمَزَّعِ اور یہ سب کچھ اللہ کی ذات کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے اور اگر اللہ چاہے تو میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے لعمری ما لم حال فرد مسلم مضجعی میری عمر کی قسم جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس حالت میں میں اللہ کے لیے جان دے رہا ہوں اور ابن اسحاق نے نے شعر کو ذکر کیا ہے اور پہلے شعر کے بعد یہ شعر بھی ذکر کیا ہے وَكُلُّهُمْ مُبْدِ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ علی علی فی وثاق بمضیعی اور یہ سب دشمنی ظاہر کر رہے ہیں اور میرے خلاف پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کیونکہ میں بیڑیوں میں ہلاکت کی جگہ میں ہوں اور پانچویں شعر کے بعد ابن اسحاق نے اشعار بھی ذکر کیے ہیں وقد الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ وقد حمل مِنْ غیر مَجْزَعِ ان لوگوں نے مجھے موت اور کفر کے درمیان اختیار دیا حالانکہ موت اس سے بہتر ہے میری دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں لیکن یہ کسی گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں بہ رہے ہیں وما بی حذار الموت انی لمیت ولیکن حذاری جہم نار ملفعی مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں نے مرنا تو ضرور ہے مجھے تو لپٹ ماننے والی آگ کی لپٹ کا ڈر ہے فواللہ ما ارجو اذا مت مسلما على ای جنب کان فی اللہ مضجعی اللہ کی قسم جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو اس بات کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے لیے کس پہلو پر لیٹنا ہوگا جدعا انی تخشواج مرجعی میں دشمن کے سامنے آجزی اور گھبراہٹ دائر کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ مجھے تو اللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے میر معونہ کا دین حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عامر بن حزم وغیرہ دیگر حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ نیزہ بازی کا ماہر ابو برا عامر بن مالک بن جعفر مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی تو نہ تو وہ اسلام لایا اور نہ اسلام سے دوری کو ظاہر کیا اور اس نے کہا محمد اگر آپ اپنے چند صحابہ نجد والوں کے پاس بھیج دیں اور وہ ان کو آپ کے دین کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے بارے میں نجدوالوں کی طرف سے خطرہ ہے ابو برا نے کہا میں ان لوگوں کو پناہ دیتا ہوں آپ انہیں بھیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دیں چنانچہ اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعیدہ کے منظر بن عمر کو جن کا لقب المعنق لیموت تھا اس کا ترجمہ ہے موت کی طرف جلدی سے لپکنے والا اپنے صحابہ میں سے ستر بہترین مسلمانوں کے ساتھ بھیجا جن میں حضرت حارج بن سمہ بنو عدی بن نجار کے حضرت حرام بن ملحان حضرت عروہ بن اسما بن سلط سلمی حضرت نافع بن بدیل بن ورقہ خزائی حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم اور دیگر بہت سے بہترین مسلمان تھے یہ حضرات مدینہ سے چل کر بین معونہ پہنچے یہ کنواں بنو عامر کی زمین اور بنو سلیم کے پتریلے میدان کے درمیان ہے ان حضرات نے جب یہاں پڑاؤ ڈال لیا تو حضرت حرام بن ملحان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا حضرت حرام عامر کے پاس پہنچے تو اس نے خط کی طرف دیکھا ہی نہیں بلکہ حضرت حرام پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا پھر اس نے حضرات صحابہ اکرام کے خلاف بنو عامر قبیلہ سے مدد مانگی لیکن اس کی بات ماننے سے بنو عامر نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ابو برا ان مسلمانوں کو پناہ دے چکا ہے ہم اس کے معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں پھر عامر نے بنو سلیم کے قبائل حسیہ اور رعل اور دکوان سے ان حضرات کے خلاف مدد مانگی انہوں نے اس کی بات مان لی چنانچہ تمام قبائل اکٹھے ہو کر آئے اور جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں آ کر سب طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا جب مسلمانوں نے ان قبائل کو دیکھا تو انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور ان کافروں سے لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ سب کے سبھی شہید ہو گئے اللہ ان حضرات پر رحم فرمائے بس دینار بن نجار کے حضرت کعب بن زید ہی زندہ بچے ابھی ان میں جان باقی تھی کہ کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے انہیں مقتولین کے درمیان سے اٹھا کر لایا گیا اس کے بعد یہ زندہ رہے اور جنگ خندق کے دن یہ شہید ہوئے اور حضرت عامر بن عمیہ غمری اور قبیلہ بنو عامر بن عوف کے ایک انصاری صحابی یہ دونوں حضرات مسلمانوں کے جانور لے کر چرانے گئے ہوئے تھے انہیں مسلمانوں کے شہید ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں مردار خور پرندے اڑ رہے ہیں اور آسمان میں چکر لگا رہے ہیں تو ان حضرات نے کہا اللہ کی قسم ان پرندوں کے یوں آسمان میں چکر لگانے میں ضرور کوئی بات ہے وہ دونوں حضرات دیکھنے کے لیے آئے آ کر دیکھا تو سارے مسلمان خون میں لت پت تھے اور جن گھوڑے سواروں نے ان مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ وہاں کھڑے تھے یہ حالت دیکھ کر انصاری صحابی نے حضرت عامر بن امیہ سے کہا تمہارا کیا خیال ہے حضرت عامر نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر کریں انصاری نے کہا کہ میں تو جان بچانے کے لیے جگہ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوں جہاں حضرت منذر بن عامر جیسے آدمی کو شہید کر دیا گیا ہو اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں زندہ رہوں اور لوگوں کو ان کی شہادت کی خبر سناتا رہوں چنانچہ انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی اور آخر شہید ہو گئے ان کافروں نے حضرت عامر بن عمیہ کو قیدی بنا لیا جب انہوں نے کافروں کو بتایا کہ وہ قبیل مدر کے ہیں تو عامر بن طفیل نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کی پیشانی کے بال کاٹ دیے اور عامر کی ماں کے دن میں ایک غلام آزاد کرنا تھا تو اس نے اپنی ماں کی طرف سے ان کو آزاد کر دیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو ستر سواروں کی جماعت کے ساتھ بھیجا اس علاقے کے مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کا موقع دیا تھا اور اس نے کہا یا تو دیہات والے آپ کے ہو جائیں اور شہر والے میرے یا پھر آپ کے بعد مجھے آپ کا خلیفہ بنایا جائے یا پھر میں غطفان کے ہزاروں آدمیوں کو لے کر آپ سے جنگ کروں گا عامر ام فلاح ایک عورت کے گھر میں تھا وہ وہاں تعاون میں مبتلا ہو گیا اس نے کہا مجھے تو تعاون کا ایسا پھوڑا نکلا ہے جیسے اونٹ کے نکلتا ہے آل فلاں کی عورت کے گھر میں سفر کی حالت میں ایک معمولی عورت کے گھر میں بے کسی و بے بسی کی موت کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے کہا میرا گھوڑا لاؤ اس پر سوار ہو کر چلا اور گھوڑے کی پشت پر ہی اس کی موت ہوئی حضرت ام سلیم کے بھائی حضرت حرام اور ایک اور لنگڑے صحابی اور بنو فلا کے ایک آدمی یہ تینوں حضرات چلے حضرت حرام نے دونوں ساتھیوں سے کہا میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں تم دونوں ذرا قریب رہنا اگر ان لوگوں نے مجھے امن دے دیا تو تم قریب ہی ہوگے اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا چنانچہ وہاں جا کر حضرت حرام نے ان لوگوں سے کہا کیا تم لوگ مجھے امن دیتے ہو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سکوں یہ ان لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے آ کر ان کو نیزہ مارا حمام راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آگے یہ الفاظ تھے کہ ایسا نیزہ مارا جو کہ پار ہو گیا اس پر حضرت حرام نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا یہ دیکھ کر حضرت حرام کے دونوں ساتھی مسلمانوں سے جا ملے اور لنگڑے صحابی کے علاوہ باقی تمام ساتھی شہید کر دیے گئے اور وہ لنگڑے صحابی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے تھے ان شہید ہونے والوں کے بارے میں ہمارے سامنے یہ آیت نازل ہوئی جو بعد میں منسوخ کر دی گئی انا لقد ربنا فرضی عنا وارضانا ترجمہ بے شک ہم اپنے رب سے جا ملے وہ ہم سے راضی ہوا اور اس نے ہمیں راضی کیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس دن ریل اور ذکوان اور بنو لحیان اور عسیہ قبیلوں کے خلاف بدعا فرمائی یہ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے ماموں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو بیر معونہ کے دن نیزہ مارا گیا تو وہ اپنا خون لے کر اپنے منہ اور سر پر ڈالنے لگے پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور واقعی نے بیان کیا ہے کہ جس آدمی نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا تھا وہ جبار بن سلمی کلابی ہیں جب جبار نے پوچھا کہ حضرت حرام تو قتل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا اس جملے کا کیا مطلب ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ جنت ملنے کی کامیابی ہے پھر جبار نے کہا اللہ کی قسم حضرت حرام نے سچ فرمایا اور یہ جبار اسی وجہ سے اس کے بعد مسلمان ہو گئے